بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث المحمد النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص منہ سپت رکھ نا تھوڑا واجعل له عينين ولسانين وشفتين فهديناها في المنزلين فلاقتحم الرحمه وما ادراك من عقبه فك رقبته وارجعها في يوم من دين رقبته ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمغفرة أولئك أصحاب الجنة والذين كفروا إلى آخرنا هم أصحاب الجحيم عليهم نار مؤصدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري

اس شہر بچہ کی پسند اور آپ بہت جلد اس شہر میں آنے والے ہیں اور ہر چیز کی قسم جس میں جمع اور ہر چیز کی قسم تسمد نہیں گئی نقت في ہی ساری دنیا کے انسان کو ملے اللہ ایک مقدمے کا تک کہتا ہے کہ انسان تنگی میں پیدا ہوا ہے انسان کو ہم نے تنگی میں پیدا کیا ہے یا انسان سمجھتا ہے کہ اس کہافت نہیں کر گیا کوئی قدرت نہیں یقول انسان کہتا ہے کہ میں نے تو بہت سارا مال خرچ کر سب لوگ آپ کا گرا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا پر لہو برائی نہیں ملن انسان جب یہ غلط گمان کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ کسی دیکھنے والے نے ہی اس کو گی الحمدان لگا ہے نہیں کیا ہم نے انسان کو نہیں دی ہوں گے ہم نظر کرتے ہیں بولنے کے لیے زبان بھی ہے اور آواز کو خوش بنانے کے لیے اور بھی دیکھ کر سیدھا اور غلط راستہ بھی اس کو سجا دیا ہے دکھا دیا ہے سمجھا دیا ہے لیکن انسان سے یہ نہ ہو سکتا کہ ایک مشکل جاتی پار کر کے اپنے گروپ جنگ لے گا سالے وہ ہمارا دو را کمل ہے آپ کو معلوم ہی کیا ہے کہ بلند گاڑی کیا ہے سچ کو رکھا بچے اور مشکل جاتی یہ ہے کہ انسان کسی گرفتار کو چھڑا دے نہ گرفتار کو چھڑائے اور کام تھی اور محنت وقت کسی جھوٹ کے بنانے میں کسی دھوکے کو کھانا کھلا دے تو کا رشتہ یقین بھی ہو سکتا ہے پاکستان مسلم بھی ہو سکتا ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلا کر کو کھڑے کھلا کر پیسوں کو کھلا کر کس مت مت مت بلکہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے لوگوں میں داخل ہو جائے واقعات پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے واقعات کا مت ایک دوسرے کو نقل کرنے کی نصیحت کرے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں قیدیوں کو چلاتے ہیں مزدوروں کی راجنتی کرتے ہیں ملکوں کو کھڑا کراتے ہیں مسلموں کا خیال رکھتے ہیں مسلموں کا خیال رکھتے ہیں اللہ سے گھوم جاتے ہیں یہی لوگ کچھ نصیب اللہ حاصل مند کریں گے اور قیامت کے دن انہیں کے دائیں ہاتھ میں نوایا مار دیا جائے گا قیامت کے دن یہی لوگ اللہ کو جب کے عرب کی دائیں جان بیٹھیں گے بندر کا پڑھ آیا سنا سنا اور ان لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہی لوگ بد نصیب اور پہلے ثقافت ہے بد وقت ہے کم وقت ہے انہیں آگے سے آپ کو بند کر دیا جائے گا سلا اللہ کو ملنے کے لیے قرآن حکیم شوچالیہ حمید نے انسان کی طبیعت کا بار بار ذکر کیا ہے کہ انسان کس مزاج کا ہے انسان کے اندر کون کون سی سبھی کمزوریاں ہیں انسان کے مزاج میں کون کون سی غلطیاں پائی جاتی ہیں اور پھر ان غلطیوں سے نکلنے ان کمزوریوں سے بچنے کے راستے بھی سجایا یہ لاکھ العزت عزت نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ایسا کیا ہے انسان کو اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کی غلطیاں دکھائی ہیں اس کو اس کا آئینہ دکھایا ہے اور سمجھایا ہے کہ غور کر کے دیکھو کہ کیا یہ باتیں تمہارے اندر نہیں لائی جاتی کیا تم واقعی بھول جانے والے کیا تم آپ ظلم کرنے والے کیا جب تمہیں کوئی ظلم کرنے کے لیے نہیں ملتا تو اپنی جان پر ہی ظلم کرنا نہیں کر دیتے کیا تم اکڑنے والے نہیں ہو کیا تم بہت جلد آزاد دیکھ کر کنڈے لیٹ جانے والے نہیں ہو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانے والے نہیں ہو ساری باتیں انسانی اور اللہ ربرزت نے تمہارے حکیم نے جا بجا تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی مہربانی اور کرنے والی ہے سب یاد کرانے کے لیے بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے اپنے افسان اور اپنے اختیارات اور فرامین کو اچھی طرح یاد کرانے اور انسان کو اصبر کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے پرانی تکرار رکھا ہے ایک بات کو بار بار دکھایا ہے تاکہ کسی کوئی انسان ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی چیز رہ جائے ایک مزہ پڑھنے سے طبیعت کو وہ سمجھ نہیں آئی انسان کے مزاج کے ساتھ وہ خرچ نہیں ہو سکتی تو دوسرے مقام پر بڑے کے سمجھایا گیا تیسرے مقام پر کوئی دوسری مثال لے کر سمجھایا گیا ہے چوتھے مقام پر کوئی اور مثال لے کر سمجھایا گیا ہے مثالیں لے کر خود انسان کی طبیعت سامنے آ ہے ایک بار دو بار کئی کئی مسئلہ ہے کہ ان بات کو سمجھایا ہے اور اس کے بعد مہربانی یہ کروائی ہے ہے کمنوازی اللہ رب العزت کی یہ ہے سب نے خاص اللہ کا رحمت خاص اللہ کی یہ ہے کہ ایک بات تو قرآن کریم میں اگر کہیں دس مسئلہ بھی دہرایا ہے بیس مسئلہ بھی دہرایا ہے پڑھنے سے کسی وقت بھی انسان کو کہتا نہیں ہے کہ یہ بات تو پہلے کر دیجیے دوبارہ کرنے کی جا ایک مقام بھی پورے قرآن میں ایسا نہیں رہتا جس سے متعلق انسان کی طبیعت یہ سمجھے کہ یہ بات تو پہلے کر دی گئی دوبارہ کیوں کی ہم کو شروع کرتے ہیں دو بار کسی سے بات ہونے میں طبیعت کو گرام ملتی ہے طبیعت کوئی محسوس کرنے لگ جاتی ہے کہ یہ بات تو پہلے کر دی گئی یہ بات دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک انسان ایک بات کو بار بار دہراتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حاضر ہے بات نہیں کرنا قرآن کریم میں جہاں تکرار آتا ہے تو اتنی لذت پیدا ہو جاتی ہے اتنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے جو لوگ عربی زبان کے انداز میں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اسی تکرار کے ذریعے اپنے اندر مٹھاس پیدا کی جن صورتوں کے اندر تکرار ہے وہ زیادہ ہی اچھی لگتی ہے پڑھنے والوں کو جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی انہیں اچھا سمجھتے ہیں عام تعلیم سے آپ نے سنا ہوگا اس کی بڑی ہے تمام خطرت ویزن الكواكب واقع منتخبت البحار بہار خجرت ویزن قبول غرصرت علمت نفس ما خطرت و بار بار حق میں جا ہمیں کہا رہی ہے اس کے باوجود اس کے اندر اتنا حسن پیدا کیا ہو ہو گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سکتے ہیں بچم سے بچا ہا ون سمری جا سلا ہا ون نہاری جا دن گا ہا ون نئی نی گائے ہا ون سماری رما بنا ہا ون اردی رما تہا ہا ون اکسنگ رما کوئی عام آدمی ایک بات کو ایک مسئلہ دہرائے ایک قسم کو ایک مسئلہ دہرائے تو انسان ہوں گے اپنے اس کی باتوں کو لیکن قرآن کریم نے ایک ایک لفظ کو اتنی اپنی بات دہرایا ہے اور جتنی زیادہ سے زیادہ بات دہرایا ہے اتنا ہی اچھا لگتا ہے پڑھنے والے کاریوں سے پوچھے ان کو سورہ رحمان کتنی اچھی لگتی ہے رحمان قرآن جتنے کتنی آیا ہے ہمیں یہ آ رہا ہے اس کے بعد ہمیں یہ آ رہا ہے اس کے بعد ہمیں یہ آ رہا ہے اللہ رب العزت کا قرآن کریم کے اندر تکرار کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے بات کو سمجھ لے بات کو جان لے بات دل نشین ہو جائے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کوئی ایسا نہ ہو کہ سمجھے کہ یہ بات نظر میں نہیں آئی ایک بات کو بار بار کیا گیا ہے سمجھانے کے لیے یاد کرانے کے لیے ذہن نشین کرانے کے لیے اور پھر اس سے بڑا کمال یہ ہے اس سے بڑی اللہ مجھے جب کی مہربانی یہ ہے جو جو پرانے کریم شروع ہوتا ہے شروع سے اس کو چلا آتا ہے شروع سے چھوٹی چلی ایک ہی بات کو پہلے لمبی صورت میں کیا گیا ہے پھر اس کے بعد چھوٹی صورت میں کیا گیا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری سالوں میں چند ستری آیتوں کے اندر پورے پورے مضمون کا خلاصہ نکال کر رکھ دیا پورے پورے مضمون کا خلاصہ نکال کر رکھ دیا پورا قرآن کریم کا تیسرا حصہ قرآن کریم کا تیسرا حصہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے توفیق کا بیان کیا ہے پھر جب اللہ جو ایسے بات کو یاد کرانے پہ آیا بچوں کی زبان پر چڑھانے پہ آیا عام آدمی کی زبان پر چڑھانے پہ آیا کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو جسے سمجھ میں آئے بات کی تو دو لفظوں نے بات کر دی کل ہو اللہ اللہ تین چار آیتوں میں ساری توحید بیان کر دی کوئی بات نہیں ہے اللہ حسمت اللہ بہن یاد ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سمجھ لیں لوگ اچھی طرح کے ہے اکیلا اکیلا ہونے کے باوجود اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بے نیاز ہے ساری تعداد سے بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مت کسی اور محبوب کو اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کرو کسی کی پوجا کرو اس لیے کسی کا محتاج نہیں جب کسی کا محتاج نہیں ہے تو پھر کسی کو اپنے کام میں شریک نہیں ملے گا جب انسان کو ضرورت نہیں ہے تو کسی کو اپنا پارٹنر کیوں ملائے گا کسی کو اپنا ساتھی کیوں ملائے گا وہ بھی سارا کام سنبھال سکتا ہے تو پھر کسی کا محتاج کیوں ہوا لم ولم یولد اور جو کمزوری ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ جتنا بھی کوئی مند اور بے نیاز ہو اپنی اولاد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا بتا دیا ہے کہ اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا ہے نہ جنم دیا ہے نہ اس کا کوئی مائی باپ ہے نہ اس کی اور کائنات اندر کوئی کوئی شخص بھی دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کی ہنسر نہیں دیتی کوئی بھی اس کی برابری کا دعویٰ ہی نہیں کرتا پھر اللہ رب العزت کے کیا ضرورت ہے کہ کسی کا محتاج ہو پھر کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ کو چھوڑنے کسی اور کے پاس جب ساری ضرورت کی اللہ خود پوری کرتا ہے جب اللہ رب العزت بات کو سمجھانے پہ ذہن مکین کرانے پہ آیا ہے تو چند لفظوں میں ساری تفریح جانے اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ سمجھایا کہ گرو اللہ ہوا حج قرآن گرو اللہ ہوا حج قرآن کا تیسرا حصہ ہے گرو اللہ ہوا حد قرآن کا تیسرا حصہ ہے فرمایا کہ کیا تم نے سے کوئی شخص یہ طاقت رکھتا ہے کہ رات کو سوتے وقت سارا پرانے کریم پڑھ کر سو جائے بہت مشکل کام ہے اللہ نہیں ہے پڑی ہے ہاں جی، اس کو تین رتنا پڑھ لیں گے سارا قرآن پڑھ لیں کیا مہربانی ہے اس قدر میں رات سے ہے کتنی مہربانی ہے حضرت محمد علیہ وسلم کے آثاس بیان کیے پورے پرانے فضیلتیں بیان کی دشمنوں کے جواب دیے سارا کچھ کیا جب اللہ رب العزت خلاصہ کرنے دیا تو ان میں فصل لی روٹی کا من خط ان میں ساری باتیں کی ہے تمہیں کہ ہم نے تجھے وہ مقام عظیم عطا کیا ہے جو کائنات کے کسی انسان کو نہیں کوسل وہ مقام ہے کوسل سے کھڑے ہونا وہ مقام ہے جو مقام ہم نے کسی کو نہیں دیا تو اکیلا ہی اس کے اندر ساری کائنات تیرے پاس پانی مانگنے آئے گی اور سور پانی چلائے گا سب سب سے بڑا مقام پسند دنیا نے سوئلے تم بھی سن لو جتنا بھی مقام دے دیا ہے جتنی بھی جتن دے دی ہے جتنا بھی سر بلند کر دیا ہے جتنا بھی بلند مسئلہ بنا دیا ہے لیکن تم مسئلو نگار کی عبادت سے مستقری نہیں ہوئے ہو جتنا بھی مقام دے دیا ہے تمہارے لیے حکم بھی یہی ہے کہ فصل لے لے رب کا بن کر اپنے رب کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر بعد ہو کر پھر ایسا وقت نہیں آیا یہ کبھی آئے گا کہ کوئی شخص اللہ عزت کی عبادت اس کا نہیں ہو جائے اس کو اللہ کی عبادت نہ کرنی پڑے جتنے بھی بلند سے بلندر مقام مل جائے سب سے بڑا بلند مقام یہی ہے بڑے سے بڑا بلند مقام ملنے پر اللہ رب العزت کے سامنے سب سے زیادہ انسان سر بلند زندگی کے اندر اس وقت ہوتا ہے جب اپنی پریشانی اللہ رب العزت کے سامنے رہا ہو اس سے بلند مقام انسان کی زندگی میں کوئی آتا ہی سب سے بڑے مقام پر انسان اس وقت خال ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کے سامنے سمجھا نہیں ہوتا ہے اس لیے سمجھایا کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے سجدے میں ہوتا ہے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو اس سے بلانا متنا مطلب کون سا ہو ان جب ان باتیں کرتے ہیں تانے دیتے ہیں کوئی کہتا ہے اس کی لاز نہیں ہے کوئی کہتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے خوف ہو جاتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ہے اس کی کیواز باقی نہیں رہے گی نسل کر جائے گی کچھ نہیں ہونے والا ساری جائیداد تیری ہی ہے جتنے آج کے بعد پیدا ہوگی ساری تیری اولاد ہی ہے جو پہلے چلے گئے وہ بھی چاہتے رہے کہ محمد رسول اللہ کی اولاد میں سے کیوں نہ ساری امتی تیری اولاد ہے سارے امتی تیری اولاد ہے تیرے دشمن تیری باتیں کرنے والے تیرے خلاف باتیں کرنے والے ایک وقت آئے گا کہ کائرات میں تلاش کرنے سے کوئی آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں اپنا کی آواز میں سے ہوں لوگ اسے آر محسوس کریں گے ان کی جڑ کٹنے والی ہے ان کی نسل کٹنے والی ہے ان کا خاندان مٹ جانے والا ہے تو سنو گا پورے بات بن جانے والا ہے جہاں جہاں میرا نام چلتا رہے گا وہاں وہاں تیرا بھی نام چلتا رہے گا دنیا پورے زور کے ساتھ آوازیں کر کے تیرا نام لے گی کون کہتا ہے کہ تیرا نام مٹ جانے والا ہے ان کا نام مٹنے والا ہے کہ تیرا نام مٹانا چاہیے اللہ کا میرا کہ نہیں ہے حضرت محمد رسول اللہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تین آیتوں میں کوئی بات نہیں سارے قرآن کے یہ مزاج ہے پہلی لمبی لمبی صورتوں کے خلاصے لمبے لمبے مضامین کے خلاصے پرانے کریم کے آخر میں اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر نکالی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے پرانے حکیم میں انسان کی طبیعت کا ذکر کیا ہے بات کہ انسان کے اندر یہ کمزوری ہے یہ کمزوری ہے یہ خامی ہے انسان کی طبیعت کے اندر یہ خرابی ہے پھر ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے علاج بنایا ہے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے بچنے کے لیے ان خرابیوں سے بچنے کا ان کمزوریوں سے بچنے کا ان غلطیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے ان سوتوں نے اسے سونا ہے اسے انسان بھی کہتے ہیں اس کا ایک نام پورا ہے انسان بھی جس کے اندر انسان کی طبیعت کا ذکر کیا گیا ہے کیا ملتا ہے ہم شہر کی قسم کا بھی کہتے ہیں اس شہر کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ شہر بہت معذور شہر ہے یہاں عزت والے لوگ رہتے ہیں آج کئی عزت یہاں نہیں ہو رہی لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم تین بہادر وقت آنے والا ہے تو اس شہر میں آئے گا اور تیرے لیے شہر حلال کر دیا جائے گا کبھی کسی شخص کو ہم نے اجازت نہیں دی کہ مکے کے اندر تلوار اٹھائے مکے کے اندر کسی کے ساتھ لڑائی کرے مکے کے اندر کسی کے اندر کسی کے ساتھ جنگ کرے کسی کو اجازت نہیں دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ناہن چار دشمن جو تیرے ساتھ اس وقت زخم لیا کر رہے ہیں تجھے ہم اجازت نہیں دیں گے تم ان دشمنوں کو شہر کے لیے اور ہر چنی گئی چیز کی قسم اور ہر جاننے والے کی قسم اور اولاد کی قسم اور اولاد والوں کی قسم لطن خلق انسان کی قبر ہمارا انسان کی طبیعت ہے انسان کو ہم نے تنگی میں پیدا کیا ہے انسان کو ہم نے تنگی میں پیدا کیا ہے انسان تنگی میں رہتا ہے ساری زندگی جو انسان اس دنیا میں آرام کی تلاش کرتا ہے وہ ہے جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ آرام میں اس طرح اس دنیا کے اندر یہ دنیا آرام کا ہے ہی نہیں اس سرتی اس لیے یہاں کسی شخص کو آرام کی تلاش کرنی ہیں انسان کو ہم نے تنگی کے اندر پیدا کیا ہے وہ تمہاری مرضی ہے کہ شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر کے اس کی خبروں میں داری کر کے تنگی قبول کر لو یا اللہ رب العزت کی غلامی کو قبول کر کے اللہ رب العزت کی ایمان لا کر آخر کی تیاری میں جو تنگی آتی ہے اسے برداشت کرو تنگی برداشت کرنی پڑے گی ایک طرف تھوڑی تنگی ہے ایک طرف زیادہ تنگی ہے اللہ کی خبروں میں داری رسول کی فرم مرداری میں تھوڑی تکلیف ہے تھوڑی تکلیف ہے اس کے اندر ایک آسائش اور آرام کا پہلو بھی ہے شیطان کی فرم مرداری کے اندر زیادہ تنگی اور تکلیف ہے اس کے اندر آسائش اور آرام کا کوئی پہلو نہیں ہے آرام کی کوئی امید نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تمنا نہیں ہے مستقبل میں پوری ہونے والے سب تمہارا انسان کو ہم نے یہ سنگین نے بھی رکھا بنایا ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ میرے اوپر کوئی حکمران ہے میرا تو مالک ہے جو مجھے بڑی سے بڑی آسائش میں میرے دل کو تنگی وارد کر سکتا ہے میرے دل کو تنگ رکھ سکتا ہے مجھے جب چاہے جسمانی طور پر بھی گرفتار کر سکتا ہے کیا انسان اتنا احمد ہے کہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ میرا علیہ ہی حد کہ اس کو کوئی تادری نہیں ہے اس میں کسی کو تادری حاصل نہیں ہے انسان حفاظت کر بیٹھتا ہے باوجود اس تنگی میں ہونے کے پھر انسان جب سمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا مالک ہی کوئی نہیں ہے اس کو پکڑنے والا ہی کوئی نہیں ہے اس کو کوئی ساتھ والا ہی نہیں ہے اس پر کوئی کو طاقت اور قدرت رکھنے والا ہی نہیں ہے یقین الگ کمارن اپنے کروڑوں کی مالیت میں سے لاکھوں روپئے میں سے جو ایک آدھ روپیہ خرچ کرتا ہے تو پھر اشتہار دیتا ہے چیڑ باتا ہے مر لگاتا ہے شور بٹاتا ہے دنیا کو بتا دینا چاہتا ہے کہ میں نے پیسے خرچ کیا مار لو داد کہتا ہے میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا ہے میرے پاس بہت سارا مال ہے میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا ہے اس لیے ساری دنیا میری بلاڈ ہے میرا کوئی مالک نہیں ہے میں مال خرچ کر رہا ہوں اللہ یہ انسان جھوٹ بولتے ہوئے سرما نہیں ہے جھوٹ بولتے ہوئے انسان سماتا نہیں ہے کہ میں نے لوگوں میں احسان بتا رہا ہوں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم پر مال خرچ کیا ہے اسے پتا نہیں ہے کہ کوئی اس کو ذات دیکھنے والی بھی ہے کوئی رات اس کی نگرانی کرنے والی بھی ہے کسی ذات نے اس پر بھی لگا رکھی ہے کسی رات نے اس کو اپنی نظروں میں صبح شام اور دن رات رکھا ہوا ہے اور اسے ایک ایک نظر دیکھ رہی ہے کہ کیا کر رہا ہے انسانوں کو بیوقوف بنانے کا جھوٹے دارے لگا کر انسانوں کو بیوقوف بنانے کا جھوٹے دارے کر کے انسانوں کو بیوقوف بنانے کا جھوٹی انہ یہ سمجھتا ہے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اگر انسان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے تو اسے غور کرنا چاہیے اصل سے کام دینا چاہیے قلم کہاں سے اس کو یہ غلطی لگی کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا کیسے اس کو غلطی لگتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا اسے اتنی عقل نہیں آتی کہ اس کی جو آنکھیں ہیں یہ کس نے دی ہے جس کے انکرے میں جو اچھی لگی ہوئی ہے اس کو اللہ رب العزت نے بسارت کی نعمت دی ہے نظر کی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہوئی ہے یہ طاقت اس کو کس نے دی اور جو رات خود رہی دیکھ سکتی کسی کو کیسے دکھا سکتی جس کی اپنی نہ ہو وہ کسی کو آنکھیں کیسے دے سکتا ہے جس کی اپنی نظر ہو تو کسی کو نظر کیسے دے سکتا ہے جو خود بسارت سے محروم ہے وہ کسی کو بسارت کیسے دے سکتا ہے انسان کی عقل نہیں آتی لیکن ذاتے والا کی بات نہیں اتنے سارے انسانوں کو آنکھیں دے رکھی ہیں اتنے سارے حیوانات کو آنکھیں دے رکھی ہیں اتنے جانوروں کو آنکھیں دے رکھی ہیں پرندوں پرندوں کو آنکھیں دے رکھی ہیں اس کی عقل بھی آنکھیں ہوتی ہیں جیسے دنیا کی اتنی تیز نظریں دے رکھی ہیں اس کی اپنی نظر کتنی تیز ہو ساری تعینات کی نظریں اکٹھی دی جائے اللہ رب کی نظر کے مقابلے میں کوئی شہر نہیں ساری تعینات کی نظریں دھوکہ کھا سکتی ہے اللہ کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی ساری کائرات کی نظر کٹھی کر لی جائے ان کے اندر نقص اور کمزوری ہے اللہ رب العزت کی نظر کے اندر کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے ساری کائنات مل کر کسی چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرے تو فیصلہ غلط ثابت ہو سکتا ہے سب کو پتا چل سکتا ہے کہ انہوں نے غلطی کیا میں کبھی کوئی غلطی نہیں نظر کا معاملہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ خاشنی کی مولا کریم کی ہر چیز کا یہی حال ہے بندوں کی ہر چیز کا بھی یہی حال ہے بندوں کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مکمل ہو جس کے اندر کمزوری ہے غلط نہ ہو اللہ کی کوئی صرف ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی کمزوری ہو بندوں کی کوئی صرف ایسی نہیں ہے جس کے اندر کمزوری نہ ہو اللہ کی کوئی صرف ایسی نہیں ہے جس کے اندر کمزوری ہو بندوں کی ساری سستیں ناقص ہیں اللہ کی ساری سستیں کامل ہیں بندوں کے سارے احساس کے اندر کمزوریاں ہیں اللہ کے سارے احساس کے اندر سمار ہے بندوں کو نظر آتا ہے تو بندوں کی نظر دھوکا کھاتی ہے بندے سنتے ہیں تو سننے میں غلطی کرتے ہیں بندے بولتے ہیں تو بولنے میں غلطی کرتے ہیں بندے چکھتے ہیں تو چکھنے میں غلطی کرتے ہیں روز ایک چیز تو کھاتے رہتے ہیں کیا جاتا تھی روز ایک کی آواز سنتے ہیں آواز کر دھوکا کھا جاتے ہیں اس لیے کہ دکان ہوتا ہے آواز بدل گئی ہوئی ہوتی ہے انسان دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ حیران آ رہا ہے بعد بند کرتا ہے کہ انسان آ رہا ہوتا ہے انسان ایک وقت پر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو اپنا بیٹا نہیں اپنی آواز کی شناخت نہیں کر سکتا انسان اتنا بھولنے لگ جاتا ہے کہ خود انسان کو یاد ہی رہتا کہ میں نے روٹی کھائی کہ نہیں انسان کے ساتھ کا تو یہ حال ہے انسان کے ساتھ کا تو یہ حال ہے کہ انسان اپنے بارے میں بھول جاتا ہے انسان کو اپنا ہی بدل جاتی ہے مقام پر بیٹھا ہوا انسان کو گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا انسان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے انسان کے ساتھ کا تو یہ حال ہے انسان بے حیا ہو کر پوری دنیا کے سامنے ناچ رہا ہوتا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بے حیا ہو چکا ہے یہ بے ایمان ہو چکا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس انسان کا کو پتا نہیں کرتا کہ میں بے حیا ہو چکا ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بے عزت ہو چکا ہے دنیا کی نظروں سے اس کی عزت گر گئی ہے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بے عزت ہو چکا ہوں یہی سمجھتا ہے کہ بڑا نہیں یہ انسان کے اوزات کا حال ہے کہ نہیں ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے بڑے بڑے داداؤں کا یہ حال ہے بڑے بڑے سمجھداروں کا یہ حال ہے بڑے بڑے قائدوں اور لیڈروں کا یہ حال ہے اپنی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس مقام تک پہنچ چکے ہیں بات صرف یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کا اندازہ نہیں لگاتا یہ ساتھ نے طاقتیں دی ہے اس تعداد پر ایمان نہیں ہوتا یہ پوچھتے نہیں ہے کہ ہماری طاقت کا دائرہ کتنا رسی ہے اس سے پوچھتے نہیں ہے اس کا کراؤن کھول کر دیکھتے نہیں ہے کہ اپنی طاقت کا دائرہ کتنا وسیع ہے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو پکڑنے کا کوئی جڑا نہیں کریں ہماری قیادت کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہماری کسی کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہماری دولت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہماری عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہمارے اقتدار کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہم سوچا ہے سو کرتے رہے کوئی ہم پوچھنے والا نہیں ہے ایاب سب دے رہا نہیں دے انسان نے سمجھ لیا ہے کہ کوئی اس کو تازہ ہی نہیں رہتا کیا انسان نے یہ بلان کر لیا ہے کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہیں رہا مجھے پتا نہیں ہے کہ ہمارے سروزگار کے ہمارے سروزگار کے آسان شامل ہے مکمل ہے ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے وہ جو فیصلہ لیتا ہے وہ سو فیصد درست ہوتا ہے کبھی اس کے فیصلے میں کسی نے غلطی نہیں کھائی کسی کام کے ہونے سے برسوں پہلے نہیں سینکڑوں وقت پہلے کا فیصلہ لیتا ہے اس کے علم کا یہ حال ہے کہ دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے اپنے علم کے ساتھ سب کچھ دنیا کے اندر یہ کچھ اور آج تک اس کے علم کے اندر کسی ان کی غلطی نہیں چاہتی اس کے اور کمال ہے انسان کو بتایا ہے سمجھایا ہے کہ انسان خود غور کر کہ تیرے چاہے پر جس رات نے دوا اچھے لگا دی ہے کیا اس کی اپنی عدم نہیں ہوگی تمہیں جس نے نظر دے دی ہے اس کی اپنی نظر نہیں ہوگی اگر میں آ کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ اس کو ہم نے بلطان ہوں گے شفت عہم بولنے کے لیے زبان نصیب کی منہ کو خوبصورت بنانے کے لیے لفظوں کو آواز رکھنے کے لیے لفظوں کو حسن کے حسمی ادائیگی کے لیے لفظوں کی حسن ادائیگی کے لیے ہم نے سوچ کی اللہ کا نے آسمان سے اپنی ہدایت کتابیں کوئی کتابوں کو دیکھنے والے سمجھ نہ آئے تو کتابوں سے بھی سمجھ نہ آئے تو ساتھ نبی بھیج دیے ہیں ساتھ نبی بھیج دیے ہیں اپنے بندے بھیج دیے ہیں لوگ کر کے دکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں سمجھاتے ہیں عمل کر کے دکھاتے ہیں کوئی وجہ انسان کے لیے تھوڑا نہیں ہے کہ قیامت میں کہیں انسان یہ نہ کہے کہ اللہ تیری ہدایت آج کرتا رہا کہیں سے ملی نہیں رفتح سامنے ہم نے ایک جاتی رکھ ایک جاتی جاتی بلند اس کے لیے سامنے اس کے رکھ اس پر چل جاؤ اس گاٹی کو سر کر لو اس چوٹی کو سر کر لو جو شخص چوٹی پر چل جائے گا وہ اللہ کا بندہ بڑھ جائے گا وہ اصحاب بلڈنگ میں سے ہو جائے گا وہ دہنے ہاتھ والوں میں سے ہو جائے گا وہ سعادت مندوں میں سے ہو جائے گا وہ کچھ نتیجوں میں سے ہو جائے گا وہ کچھ بچوں میں سے ہو جائے گا وہ قیامت کے دن عرش کی دائیں طرف ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے دائیں ہاتھ میں اپنے نامہ آواز پکڑ کر ہر بندی کے ساتھ کسی کے ساتھ اپنے دوست رشتے دار اور تعارف کو بلاتا کرے گا کہ آؤ میرا نامہ آواز کرو کتنا خوبصورت ملے دیکھو میرا نتیجہ کتنا خوبصورت نکلا ہے اپنے دوستوں اور اپنے رشتے داروں کو بلاتا کرے گا کہ انسان کے سامنے ہم نے ایک جاتی بنا دی ہے اس جاتی کو جیسا سر کر لیتا ہے اس کے لیے نامہ آواز دائیں ہاتھ میں لینا آسان ہو جاتا ہے کیا میں کتنے ہر سے بلی کے دائیں طرف ہونا کے لیے روا آگر کرنا رہا تھا اس گاٹھی کی شان بیان کرنے کے لیے اس گاٹی کی عزت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی عادت اور اپنی سنت کے مطابق پرانے کریم میں اللہ کی یہی عادت ہے کہ جس چیز کی عزت کرنا چاہتا ہے جس کی شان بیان کرنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے کہتا ہے تجھے کیا باتیں وہ دادی کیا سارے پرانے کریم سے الکار ہے تم انکار ہے کھٹکا دینے والی دروازے کھٹکانے والی دلوں کو کھٹکانے والی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیا بتا رہے دلوں کو کھٹکانے والی کیا ہے ان اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا تجھے کیا معلوم ہے وہ قدر کی رات کیا ہے ایسا بار بار قرآن کریم میں کیا گیا ہر حضرت محمد نے اللہ علیہ وسلم کو اس شاید کی عزت بیان کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کو کیا معلوم ہے وہ کیا کیا ہے تجھے کیا معلوم ہے گاٹی کیا دنیا والوں کو پتا ہے دنیا والوں نے تو دیکھی ہے لیکن اس کو سر کرنا بڑا مشکل ہے سر کرنا بڑا مشکل سمجھ لیا ہے لوگوں نے مشکل تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے مشکل سمجھ لیا ہے آپ کو بتائے کہ قائد بننے کے لیے باعزت بننے کے لیے اونچے پہاڑ پر چل کر لوگوں کو اپنی طرح اونچے ٹیلے پر چل کر لوگوں کو اپنی طرح مقدے کرنے کے لیے بلند سدیش پر چل کر بلند منسے پر چل کر بلند منار پر چڑھ کر لوگوں کو اپنی زیادہ منگوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ انسانوں کو کیا سلوک کرنا چاہیے وہ کون کون سے کام ہے جو کر کے انسان باعث بارکار ہو جاتا ہے ساری سمندر انسانیت ہے ساری انسانی اس کی خدمت ہے سخت رکھا رہا نہیں تمہیں تلاش کرو کہ کوئی سخت مصیبت میں گرفتار نہیں ہے تلاش کرو کہ کوئی آزاد کہیں غلام تو نہیں ہو گیا اگر کوئی آزاد کہیں غلام ہو گیا ہو تو اسے پیسے دے کر خرید کر آزاد کر دو اسے خرید کر آزاد کر دو وہ زندگی بھر تمہاری عزت کرتا رہے گا اس کے دل میں تمہارے لیے احترام ہوگا اللہ رب العزت کے ہمیں میرا احترام ہو جائے گا اگر کوئی قیدی ہے تلاش کرو کہ مظلوم تو جیل میں نہیں چلا گیا اگر کوئی مظلوم جیل میں پھنسا ہوا ہے تو سارا زور لگا کے اس میں بات کرا تلاش کر کے دیکھو کوئی انسان کردے میں تو نہیں پھنسا ہوا کسی کی گردن کر میں تو نہیں پھنسی ہوئی اگر پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکال دو اس کو آزاد کرو اگر کوئی انسان گھریلو دلی جات کی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گیا ہے تو اس کو وہاں سے گرفتار کی کوشش کرو جہاں کوئی اللہ کا بندہ گرفتار ہے جہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ گرفتار ہے تلاش کر کے اس انسان کو مصیبت سے نکالے تو مصیبت غلامی بھی ہو سکتی ہے وہ مصیبت جیل بھی ہو سکتی ہے وہ مصیبت کرنا بھی ہو سکتا ہے وہ مصیبت بیماری بھی ہو سکتی ہے وہ مصیبت گریلو میں چاہتی ہوں ہو جہاں تمہیں کوئی انسان مصیبت میں گرفتار نظر آتا ہے تلاش کر کے اس انسان کو وہاں سے نکالو تم گاٹی سر کرنا شروع کر دو یہ بڑی گاٹی ہے جس کو سر کرنا مشکل ہے کبھی کسی شخص نے یہ کام کیا کبھی کسی شخص نے اس بات سے میں ہونے ہوگا دیکھا کبھی کسی شخص نے یہ کام کیا وہاں لیڈر جی، بہت ہیں گارڈ بہت ہیں چاول بہت ہیں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والے بہت ہیں انہوں بنا کر جانچے دے کر ڈیوٹی چیک بگھاڑ کر جیسا کہ کہا ہے یقین الگ کہتا میں نے مال بہت خرچ کیا ہے کس کام پہ مال خرچ کیا ہے جہاں سے یہ یقین دہانی ہو جائے گا شخص میرا کرنا پڑتا رہے گا ہر مال بہت خرچ کیا ہے وہ نیک ہو یا ہو مصیبت میں گرفتار ہو یا نہ ہو پہلے پیسے میں پہلے ایک پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہو تو اس کو بھی پیسے خرچ کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے یقین ہو گئے شخص میرے کام آئے گا اس دیکھ نہیں رہا پیسے دیے کسی کی مصیبت سے نکالنے کے لیے کسی انسان کو مصیبت سے چھڑانے کے لیے دیے تھے یا اپنی شیخی بڑھانے کے لیے پیسے دیے تھے اللہ جانتا ہے گزروں کو آزاد کراؤ جہاں بھی ہے انسانوں کی گزرے ان کو آزاد کراؤ جو شخص جنگل آزاد کرتا ہے اللہ رب العزت کا مقدر بن جاتا ہے اور ایک عام کی اور اس کے بعد ہم ایک اور نے کی ہے تلاش کرو جب لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہو تو بھوکوں کو تلاش کر کے کھانا کھلاؤ اور ایک عام ان کی اور میں جب بھوک کا دن آئے جب کہیں کہ بڑھ جائے کہ جب کہیں دھوپ پھیل جائے کسی علاقے میں دھوپ پھیل جائے کسی گھر میں دھوپ پھیل جائے کسی خاندان میں دھوپ آ جائے کسی خاندان میں غربت اپنے گھر کر لے وہ تلاش کر کر کے دھوپوں کو کھانا کھلاؤ لیکن مت دیکھو کہ وہ کون ہیں مت دیکھو کہ وہ دو تعلق دار ہیں کہ بے تعلق ہے مت دیکھو گے دوسرے کل کو ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے بس گے تمہارے پیچھے لگ کر نعرے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے اگر ایسا ہے تو سر اللہ رب العزت کی بات کو چیلنج ہے اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے انسانیت کے جذبے کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے زمین کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کو انسان سے لے کر کھانا کی یہاں دھوپ کے دن مشینوں کو کھانا کھلاؤ دھوپ کے دن غریبوں کو کھانا کھلاؤ جو کھانا مانگ رہے ہیں ان کو کھانا کھلاؤ اپنی قیادت کے دن نہیں جب لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہو تم کھانا کھلاتے ہو یقین انداز رادا وہ رشتے دار یقین بھی ہو سکتا ہے کھانا کھلانے کے لیے تم اپنے رشتے دار یقین بھی تلاش کر سکتے ہو اور تین انداز مترادہ تھی خاص مٹی میں اڑا ہوا مٹی مٹی ہونے والا کوئی مسکین آدمی بھی ہو سکتا ہے تمہارا کچھ نہیں اس کو بھی تلاش کر کے کھانا اس کا بھی حق ہے یہ گاٹی تب سر ہوگی جب تم چینوں کے گھروں کے اندر جا کر جا کر ان کو کھانا دے کے آؤ گے جب تم اللہ رب مکمل بندوں میں شمار ہونے لگو گے تم انتظار کرو جانے بیٹھ کر کے تمہارا دروازہ آ کے گھر چلائے گا کوئی گلاس مانگے گا تم سے یہ انسانیت انسانیت کے لیے کرتا ہے اللہ کا اگر وہ شخص اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے اگر وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھتا ہے اگر وہ شخص دنیا کے اندر دیے گئے مال کو اپنے پاس اللہ کی امانت سمجھتا ہے تو یہ مال اس کو ہاتھ میں پکڑ کر مارے مارے کرنا چاہیے یہ تینوں تینوں اور غریبوں کے دروازے کھٹکھٹانے چاہیے وہ تلاش کرنا چاہیے جا کر گلیوں اور محلوں اور شہروں کے اندر اور دیہاتوں کے اندر کوئی میرا مال لینے والا مل جائے گھر بیٹھ کر انتظار کرنا اگر کوئی آئے تو دو چار اس کو سنانا پچھلے جتانا آئندہ کے لیے اس کے ہاتھ رکھے کا دینا اس طرح رکھتے اور کھٹے کرنا اور لوگوں کی لوگوں کی پیاسوں سنبھالنے کے لیے محنت کرنا اس کے اندر تو اللہ کہتا ہے جو پورا حلق تو مال اللہ بنا ہے اپنا اللہ میرا ہوا حق انسان کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کیا ہے اس ہم کو پتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے کس مقصد کے لیے مال خرچ کیا ہے تم نے کبھی اس بات کا تو لے کے دیکھا جیل میں ڈال کر اور میں چار لگائے کسی بیڑے کو تلاش کیا کسی یتیم کو تلاش کیا ہے کبھی کسی مین کو تلاش کیا ہے پھر کس منہ سے لوگوں سے کہتے ہو کہ ہم غریبوں کے ساتھ ہے ہم لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں ہم انسانیوں کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں ہم بڑا اور حمود کو آشرا کھان کرنا چاہتے ہیں کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اور کھڑے ہوئے لوگوں کو سکو گے لیکن کو بہار نہیں بنا سکو گے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دے سکو گے اپنی آنکھوں کو پیدا کرنے والے کو کبھی میں دھوکہ نہیں دے سکتا لوگوں کو جو بنا سکتے ہو تو بہار کی نظر نہیں سکتے لوگوں کو احسان جتا سکتے ہو لیکن جس کو ہے بہار سانس جتائے میں نے تمہیں ہاتھ دیے تھے میں نے تمہیں پود دیے تھے میں نے تمہیں اچھے دی تھی میں نے تمہیں مار دیا تھا میں نے تمہیں عزتیں دی تھی میں نے تمہیں اطلاع دیا تھا میں نے تمہیں حکومتیں دی تھی بتاؤ تم نے میرے بندوں کے لیے کیا کیا کسی کی بات کچھ نہیں ہو اللہ کا

جب کسی نے تین اسکیم کا کر کرا کہ اسے وکاس کہہ کے واپس آئے راستے میں لوگوں کے سامنے کھیت میں رو جاتا ہے لوگوں کے سامنے اعلان نہ کرتا ہے اشتہاروں کے اندر اپنی نیکیاں لے کر کھا کر لوگوں کو بتاتا نہ ہے نہ کرا کر کے سامنے موجود ہو جائے کہ نگاہ تیرا شکر ہے کہ پونے مجھے اپنے ایماندار لوگوں کے سامنے کر دیا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ نے مجھے اپنے ایماندار لوگوں نے سامان کر دیا ہے اور وہ کام کرنے کی توفیق دی ہے کہ تمہیں اپنے مومن بندوں کو کرنے کی توفیق دے دی سوات ہو سبری سوات ہو اس شخص نے جس کو تم نے خرچ کیا ہے جس کو تم نے دور بھی لٹائی ہے اسے تمہیں بھی تکلیف دی ہے تو خبر کرو اسے بھی تکلیف دی ہے تو خبر کرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر ترین ساتھی سید کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ مولوں کی ماں ہے کا شخص اللہ تعالیٰ نے اوپر جب کسی شخص نے تہمت لگائی ان تہمت لگانے والوں میں اس بات کو نظر کرنے والوں میں وہ شخص بھی شاہ جو خاط لکھتا ہے اور ہم لوگ کے اللہ تعالیٰ لوگ کے گھر میں ان کے اخراجات کو پڑ رہا ہے ان لوگ کے صدیق کے گھر میں ان لوگ اور تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے دو پیسے دے رکھے ہیں وہ کشمیر کھاتے ہیں کہ میں اپنے نقل مر اور اپنی کرنے والے اپنی بے کرنے والے پر تو پیسہ خرچ نہیں کروں گا خبردار ہر کو اللہ نے دیا ہے وہ غریبوں یتیموں پر کچھ خرچ کرنے کی قسم نہ اٹھائے معاف کر دو درگزر کر دو یوں محسوس کرو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے تمہیں پتا ہی نہیں چلا کیا تم یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ رب الزر تمہیں معاف کرے اگر تمہیں یہ کام بات پسند ہے تم بھی جو ہے تو معاف کرو اور مجھے تمہیں سمجھایا کہ میں مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے میں نے بھی بھی جی، آج کے بعد ویسے سوچ کرے گا جیسے میں چل ہے کسی کے اندر یہ ہمت یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے یہ کی ذات کو تسلیم کرنا ہے یہ اس کی قدرتوں کو تسلیم کرنا ہے اس کی طاقتوں کو تسلیم کرنا ہے اس کی خالصیت اور مالکیت کو تسلیم کرنا ہے اس کے اس کی بات کو ماننا ہے یہ ماننا اگر کوئی شخص مانتا ہے تو اسے اہل ایمان میں سے ہونے کا حق ہے اسے مومن کہلانے کا حق ہے خرچ کر کے لوگوں کو کی پرورش کر کے لوگوں کو مال لٹا کر اللہ کے سامنے کرنا چاہیے شکر ہے مزا کریں گے اس کی توفیق بتوا موجود تو پھر بھی لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ جیسے کہ دس رحمت کرو سادر برایا فرمایا یہ ہے کرنے یہ ہے سعادت مند لوگ یہ ہے خوش نصیب لوگ یہ ہے خوش بخت لوگ یہ ہے جن کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں نام آواز کھلایا جائے گا یہ ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرض کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہوں گے اللہ رب العزت کے مقرر بندے ہوں گے اللہ قبر حاکمین ہمیں اپنے مقرر بندوں میں سے بنائے ہوا الحمد الحمد لله لله حمدا لا لا شكرا من من ونتوكل عليه ونعوذ بالله شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له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

الله الله لكم ولذكر تعالى تین واڑی الله أكبر أشهد الله إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا للصلاة هيا للصلاة كسامت الصلاة كسامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر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 يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين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 قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

سميع الله لمن الله أكبر الله أكبر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 نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم على قلوبهم فهم لا يفقهون

مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر

سرا سمت شنی شنی ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم على حالنا ولا تحول إلى سوء أعمالنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى نشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان نعمل صالحا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وتلك الفواحش ما ظهر منها وما بكى وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك شا بها دینیا پاگنی علينا واجعلنا شاكرين لنعمتك شا بها دینیا علينا اللهم اعزنا ولا تذلنا اللهم اعزنا ولا تذلنا سندر اللهم ولا ولا ولا ولا تحرمنا وزدنا تنقصنا تا ولا ٹکرینا علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم ہمارے ولا والا یا اللہ ہمیں کو نہ کر سننا ولا کی زندگی فرمائے لہمی گندہ والا تو مائیں گے

ولا ولا ولا تجعل تجعل مصيبتنا في ديننا الدنيا همنا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللہ جس نے ہم کو جنم کیا تو اس اس سے کا دے لے اللہ والا تو اللہ ہماری مدد کر ہم تو کسی کی مزید نہ کر اللہ جس نے ہم کو ظلم کیا ہے اس سے تو لے اللہ ہم کو ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم کو ذہن نہ کرے اللہ یا فلا تکلنا ایران سیدنا ملنا سکن سکن تلا سکنائے صلى الله تعالى على النبي المسلم الصالحين يحبه الله صلى الله عليه وسلم